عبداللہ یشکری کہتے ہیں میں خچر لانے کے لیے کوفہ گیا جب میں بازار پہنچا تو دیکھا کہ وہ ابھی تک بند تھا میں نے اپنے ساتھی سے کہا اگر ہم مسجد میں چلے جائیں تو بہتر ہوگا جبکہ مسجد کی جگہ کھجور والوں کے درمیان تھی ہم نے دیکھا کہ مسجد میں قیس قبیلے کا ایک آدمی تھا لوگ اسے ابن منتفق کہتے تھے وہ یہ بیان کر رہا تھا ایک آدمی نے میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی بس میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منا میں تلاش کیا لیکن کسی نے مجھے بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت عرفات میں ہوں گے میں وہاں تک پہنچ گیا لیکن جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنا چاہا تو مجھے کہا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے پرے ہٹ جا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کو بلاؤ اس کے اعضا ناکارہ ہو جائیں کیا ہے اس کو چنانچہ میں تھکیلتے ہوئے آگے بڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی لگام پکڑ لی اور کہا دو چیزوں کے بارے میں میں سوال کروں گا کون سا عمل مجھے آگ سے نجات دلائے گا اور کون سا عمل مجھے جنت میں داخل کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر اپنے سر کو جھکا لیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کے ساتھ میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تو نے سوال تو بڑا مختصر کیا ہے لیکن حقیقت میں بڑی عظیم اور لمبی بات کر دی ہے بہرحال اب میری بات کو سمجھ تو نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا فرضی نماز ادا کرنی ہے فرضی زکوٰۃ دینی ہے رمضان کے روزے رکھنے ہیں اور لوگوں کی طرف سے جو چیز تو اپنے حق میں پسند کرتا ہے ان کے حق میں بھی اسی چیز کا انتخاب کر اور لوگوں کی طرف سے جس چیز کو تو ناپسند کرتا ہے تو لوگوں کو بھی اس چیز سے محفوظ رکھ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب سواری کے راستے سے ہٹ جا حدیث نمبر انہتر مسند احمد